حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملے میں زور دیتا ہے کیا میں اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں اور جڑوانے والیوں کو برا کہا ان پر لانت بھیجی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پینتیس